ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے وہ آپ کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ ان کی طرف ننگے بدن اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے لپکے اور قسم اللہ کی میں نے آپ کو ننگے بدن نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد دیکھا آپ نے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور ان کا بوسا لیا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بتیس یہ حدیث ضعیف ہے